کے خلاف حدیث مربوط یہ مرجود ملائکہ آدم علیہ السلام ہے تو ہن یہ اشرف المخلوقات انسان بن گیا جی۔ مخلوقات انسان بن گئے کیوں اجزائے عالم یہ کیا انسان دے شان مالا کتی بچ ہوں یہ جناب اس کا حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ پہ بننے تو جی۔ تمام مخلوقات جو اعلیٰ انسان بن دے بلا انسان دا کیونکہ دو جوڑ ہے مرد اور عورت بلا مرد عورت دی بجائے مرد تمام مخلوق جو مستحق خلافت کون ہے انسان انسان دے پھر دو جوڑا ہو گیا نا مرد اور عورت مرد بلا مرد مستحق خلافت عورت نہیں ہے نا بہل شادیا آدھے مباشرت بہل یہ ہے تخلیقی کیا اچھا؟ تخلیق ہے دوجی تحریر تیجی میرا سونا نفخہ روح نفخہ روح روح دوجی اول حضرت آدم یہی آدم تیری کیوں اللہ ماتا ملسما تعلیم یہ بھی کہنا خاص ہے مرد تخلیق نفقہ تعلیم اس تو بہت تعظیم وہ اب اس جو دولے آدھا جی۔ تعظیم تعظیم ہو تعظیم تو بات کیا ہے تشریح ہے کیا تشریح یہ بھی مرد کے ساتھ رہا اس تو بارے تدبیر کیا تدبیر تدبیر ہے مرد اشارہ کرنے والے وہ ہے فلاں یخر جنا کو ممن الجنا کے ستش کا مشقت میں تو پڑے گا تدبیر یہ ہم خصائص ہو گئے مردانہ معاشرت بل یاد یعنی تخلیق بل یاد عادل بین الناس عادل بین الناس بین الناس بارک اللہ عادل بین الناس دو اور ان میں بڑھیا ہے یہ ہون جڑا ٹھیک گئے خلافت فی الارض کیا ہے خلافت فی الارض اب خلافت فی الارض یہ کیا ہے ارد کیا ہے ارد دو چیز ہیں املاک یا وسائل املاک یا وسائل وسائل لگے تھے میں بری باری فضائی باری بری تھی گئے جی ہاں۔ زمین زمین کھاتی باڑی جی۔ فلانا فلانا فلانا بقائے نفس کے دنال ہے وسائل حیات کے دنال وسائل حیات اب وسائل حیات جدو آوے سن ہون سب تو پہلے انسان جو ہے اللہ سے کو عقل دیتی عقل کلی عقل کلی کو کے دنال ملی پھر خلافت اللہ ما آدم اللہ الاسماء کلہ جی تو خلافت جیڑی ہے نا انسانی وہ تعلیم کلی نال ہے تعلیم جزوی نال خلافت نہیں ہونا جی تعلیم کلی نال تعلیم کلی نال تو کلی نال خلافت خلافت الہی ہمیشہ تعلیم ہے کلی نال کلی نال کلی کے لیے ہوتی اور تعلق بالخلق تعلق باللہ تعلق بالنفس تعلق بالافراد املاک افراد اور جتنی تعلقات ہوں گی وہ شاید ہوتی اتنی خلافت ہوں کلی ہوتی سب کو حق دو اور سب سے حق لو خلافت ہو بقائے نفس سے خلافت اور وسائل حیات وسائل حیات وزل وسائل حیات تابین مقصد حیات دے مقصد حیات مقصد حیات مقصد حیات دی بنیاد کیا ہے یہ دی مقصد حیات ایک بنیاد ہے بنیاد کہو یا اساس کہو بنیاد یا حیات انسانی دے اگو ترائے چیزاں بنیادی ہیں حیات انسانی واسطے اساس ہے طریقہ غایت ترائے چیزیں بنیاد طریقہ غایت کوئی انسانی زندگی اس طرح تو بغیر نہیں ہو سکتی چاہے ہندو ہے سکھ ہے ہوں اقسام مذاہب کی میں بنتے پہ ندیان وہ اس اساس طریقے دے غایت اسلام کی اساس کیا ہے توحید جی طریقے زندگی کیا ہے رسالت رسالت غایت زندگی کیا ہے آخرت اس طرح اسلام کی بنیادی چیز ہے یہی اسلام دے تمام نظام حیات عملی دے وچ نا اگر سا مقصد حیات متعین کرے نو وہی نہ وہی نہ یعنی مقصد تعین وہی کے ساتھ وہی بل واہ یہ کیا مانے تھی دینی زندگی دینی دینی زندگی ایمانی آکو دینی آکو روحانی آکو اخلاقی آکو دیوی آکو مختلف ہو گئے آگے جی عقل جیڑی اس نے صاف ظاہر عقل جیڑی اس نے قانون حیات تو بغیر کوئی ہوتا گزارا نہیں عقل جیڑی انہیں کلی کرنی جزیات انہیں سامنے اس نے کلیات اس نے کلیات تو جزیات تو کلیات دا استعمال کرے سی بس کلیات دا انتباہ کرے سی جزیات تو کلیات تو جزیات جزیات تو کلیات والے انسان دا سفر کام تھی وجہ تے حیات کاملہ بڑھ ویندی ہے سبحان اللہ ہوں اس حیات انسانی تو کٹ کے دا راجہ تو انسانی ہے وہ تو کتاب ہے وہ ہے وسائل دے وسائل وسائل ہیں مسائل کے دے مسائل وسائل کے نے مقاصد دے مقاصد دے تعلق ہوتا ہے فضائل کے ساتھ وسائل زندگی مسائل زندگی مقاصد زندگی اور فضائل چار ہو گئی اور وسائل حصول زندگی کیا ہے کہ جس انسان دا جس قوم دا وسائل زندگی دے قبضہ اسی مسائل زندگی چ فیصلہ بھی ہوندا چا اللہ اکبر جے دا مسائل زندگی چ فیصلہ کن کردار اسی مقاصد حیات دا تعین بھی وہی کرے گا جس دا مقاصد حیات دا تعین کرے گا فضائل زندگی بھی اسی کے ہوں گے سبحان اللہ اب مغرب نے کیا کیا یورپ نے آیا اتنے آیا مغرب آیا یورپ آیا امریکہ برطانیہ کفار اقوام ہے سب تو پہلے انہوں زمین دے قبضہ کیتا اس وقت اللہ فضل خیر آباد رحمت اللہ فرمایا بھی کفار جڑے نو تاری زمین یاد زمین یاد دے اگر کریں پھر وسائل جو سمجھ جگن پھر اگلے مراحل خود بخود انہیں دے تابع تھی ویسے تو لہذا تمہارے واسطے فرض جہاد کرو جی اللہ فضل نے زمین کو چھڑوا مار کے جہاد دا فتوی دیتا ہے بصیرت لوگ دی مرضی دی تو تمام دین دنیاوی نظام ادھر دی مرضی دی خود دی مرضی دی کون ہے اس تو مقاصد وہ حاصل کرے سن مقاصد وہ حاصل ہونے دے حاصل ہو سن جی ہاں، اگوں پھر فضائل بھی ہونے دے مرضی دا سن او جھوٹا تو اگوں بناویں سچا تو اگوں بناویں منافق تو اگوں بناویں مخلص تو اگوں شان دے عمل کا چامن اگوں بناویں جو کچھ کراویں ان ناس والا دین ان الملوک اذا داخلوا قريهن کیوں ہے قران پاک ہے ان الملوک اذا داخلوا قريهن انہوں اپنے تعلیم یافتہ طبقے کو لاری تک اداکار میراثی فنکار فون کر علماء معروم تھی جی۔ تو علماء دی جیڑی مقام ہا او چلے گئے فنکاریں کو جلا فنکاریں کنجرے نہ مقام ہا او آ گیا علماء ان الملوک ایدہ داخلو داخلوا کریا تھا ہونے اچھا جی حیات انسانی اور حیات انسانی دے کتنے انسانی حیات انسانی دے اطلاع کے بعد حیات انسانی یہ پہلا مرحلہ کیا انفرادی کیا انفرادی یا شخصی بین الاقوامی حیات انسان اتنا کیا ہے اصلاح فکر فکر فکر یا یا ایمان ایمان عمل اجتماعی چاند معیشت معاشرت سیاست بین الاقوامی دن کے جاند نظام ہے سلو و بجان ہے ہوں جی خلافت فی الحال ہے اس کا استحقاق بھی کیا علت ہے دین فرمیندہ کے استحقاق کے خلیف خلافت دی علت ہے اللہ تعالیٰ کا امر اور منشا جس کو وہ چاہے بنا دے جی یہ خلافت ہے استحقاق دی علت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے شیطان شیاطین علیہ ہوں جی خلافت فی الحال کیا ہے خلافت سے لار بھائی زمینی وسائل تو انتفا جی زمینی وسائل سے انتفا زمینی وسائل سے انتفا ہوں صاف زہر زمینی وسائل تو سمجھ دو انتفا نفع حاصل کرو گے تو دس اصول پڑے گا کہ آیا ہے زمینی وسائل کا مالک کون جی کیوں سوال پیدا اسی ملک واد میں ملک کا ملک واد میں ملک ملک واد میں ملک کیونکہ بقائے نفس حیات انسانی بقائے نفس حیات انسانی کیا ہے بقائے نفس بقائے نفس کا نال ہے وسائل نال جب وسائل نال ہے وسائل دیا کہ دو صورت ہے نا یا غصے وسائل دا مالک کون تعین ملک تو بعد اجازت دی ضرورت ہو سی آیا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ وسائل دا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تو خلافت فی الارض دا جواز اور عدم جواز کے دن مشروط ہے آدم آدم وجود جڑا ہے وسائل نال جی، یہ اجازت ہے وسائل نال جی۔ جواد آدم اجازت الہی سے یعنی جی۔ دین کی الہی اجازت الہی تو خلافت فی الارض دے جائز نہ جائز ہمان دا تعلق ہے دین الہی دین الہی کے ساتھ جس کے پاس دین الہی ہوگا خلافت فی الارض اس کی حق ہوگی سبحان اللہ خلافت فی الارض اس کا حق ہوگا اس کا حق ہوگا حق ہوگا جس کے پاس دین الہی نہیں ہوگا خلافت فی الارض بھی اس کا حق نہیں ہے خلافت فی الارض اعلیٰ درجہ کیا ہے خلافت فی الارض خلافت فی الارض ادنا درجہ شخصی زندگی بقائے نفس تو ایک بندہ زندہ جی۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے ادنا اوسط معاشرتی زندگی اعلی درجہ کیا ہے حکومت جی۔ اجازت اجازت کی تفسیر دین الہی نہ جی۔ لوگ تو دین اہل ادلا لہذا جس وقت تک کہیں فرد کو اجازت الہی میسر نہ آسی ان دے بقائے نفس کیتے جوم یو تصرف فی الارض کرے سی کیونکہ خلافت فی الارض ہور تک کر لو تصرف فی الارض یا املاک و افراد انسانی آ گیا جی۔ ہوں خلافت فی الارض ادنا شخص شخصی بقائے شخصی ادرا معاشرتی اعلیٰ حکومت وال سلطنت تو لہذا ہوں دین الہی کے ساتھ خلافت دا ادنا درجہ ان کی صحت جواز بھی مشروط اوسط بھی اعلیٰ بھی لہذا حکومت کس کی حق ہوگی جی۔ خلافت کی اعلیٰ صورت کیا ہے حکومت حکومت کیونکہ اس میں تصرف تام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تصرف تام تصرف تام من کل وجن جی۔ فی کل حال فی مقف فی کل حال اللہ کل انسان ہر حوالے سے ہر وقت ہر جگہ ہر انسان پر جی۔ یہ حکومت ہے جی۔ یہ تصرف ہے انہیں کا جواب کیا بن گیا دین الہی دین الہی لہذا حکومت اس کا حق اور اس کی حق ہی جس کا دین حق ہوگا سبحان جس کا دین حق ہوگا اس کا اس کی جس کا دین حق نہیں ہے اس کی خلافت حق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کفار کو کلو متمت کھاؤ پڑھ دو ان کو ہے وہ تو سمجھ کیا ہو مجرم مستحق نہیں ہو متا حیات دے مستحق نہیں جدو تو دین الہی دا انکار بھی کر دیتا ہے ہن املا کے الہی تو انتفاع والے واسطے حرام ہو گیا اجازت نامہ معطل ہو گیا تواڈے واسطے لہذا اگر تسا کریں دے پیو تواڈا غصب تے ظلم ہے غاصب اور ظالم ہو اور تسا مجرم ہو اور ایک مدت قلیل قلیل و تمتع قلیل تھوڑی مدت یا تھوڑا کھانا تو ہر انسان کوئی بھاگ چڑھتا ہے اتریاں دل بغیر کون بھاگ سکتا ہے کیا کیا انہوں نے پتہ لگا بھی اگر اسلام دا اصول تسلیم کرنے کہ حکومت دا جواز کا حق دین کے ساتھ مشروط ہے تو پھر تو حکومت اسلام دیا کا سمجھ کر لے ان کو پھر شیطان نے بھائی کہتے کہ تم یوں نہ کہو تم کہو بابا مذہب الگ ہے حکومت مذہب کا جواز خدا سے چاہیے کیونکہ خدا کا حق ہے تو خدا بتائے گا حکومت کیا ہے یہ تو انسانی حق ہے انسانی حق ہے قومی حق ہے <clears throat> عوامی حق ہے یہ انسانی ہے خدا ہی نہیں ہے یہ خدا پہلے یہ دونوں خدا کے تھے جی۔ اب مغرب نے کہا اسلام کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک خدا کو بھی نہ چھوڑو انسان کو بھی نہ چھوڑو عبادت مذہب خدا کا ہاں، حکومت انسان کا ہے خدا اپنے حق میں مداخلت کرے گا انسان اپنے ہاں، ہاں، کرے گا خدا ادھر نہیں جائے گا یہ ادھر نہیں آئے گا ہاں، حالانکہ تقسیم نہیں ہوتی وہ وجہ کیا ہے کہ جتنی تو میں تین وسائل حیات جی یہی وسائل حیات خدائی قانون دا بھی ہے جی۔ انسانی قانون بھی اسے تو کیا عورت ہے حکومت کا قانون بھی اسی سے ہوگا خدائی قانون دی او تے عورت مرد دے تو خدائی قانون دا مب مشداق بھی انسانی قانون دا اتھے تاں دے تے تصادم ہوندا خدا اور انسان دے درمیان تقسیم ہوتی تو تصادم کیوں ہوتا تقسیم ہے نہیں تاں تصادم ہوندا اب انہاں کیا کہہ لیا ہاں، جائے گا ہوں انہوں نے تو بات سارا کیا ہاں، ساری جڑی سلامی تاریخ وہ ہے مغرب نے جرا سارے گا چنہال کو چیز کر دیتی بنیادی طور اسلام میں چار چیزاں دین جی۔ یہ سن بنیادی تصورات جی۔ بنیادی تصورات و تصورات عقائد ایمانیہ اجماعیہ جی۔ اے جے دو تصورات تواڈے پورے ہو سن اسلام غالب ہو سی کفر مغلوب ہو سی جی اگر صرف عقائد دے باب وچ تو تسا مومن رہا سو عملی باب وچ تو غالب رہو گے جی مومن اعتقادی اگر عقائد دے باب ہے مطلب جو کفار تو مغلوب ہو لیکن یہ چار تصورات پارے نہیں بدلے تو تم مومن ہو اگر عملی طور بھی یہ چار غالب ہو جائے تم غالب ہو ایمانا محفوظ و عملا غالب ہو مغرب تسلط تو بعد کیا تھی انہاں نے کہا نہیں نہیں تین نہیں مزہ خلافت نہیں جمہوریت امت نہیں قوم جہاد نہیں دفاع اللہ اکبر واہ کیا بار ہے دفاع مذہب جمہوریت قوم دفاع آپ دیکھو پاکستان میں یہ چاریں چیزیں جمع ہے چار ایک بھی گلاد ملزوم ہے جب مذہب ہوگا تو جمہوریت ہوگی جب مذہب ہوگا تو سیاست جمہوریت ہوگی قومی وحدت کی اساس قومیت ہوگی قومیت اور ملک کی غایت دفاع دفاع ہوگا. اللہ اللہ. نا اب یہ ہے دین کامل و خالص یہ ہے دین محرف دین محرف کیا ہے اس کو غائط بھی کہہ سکتے ہیں یعنی غائط ہے دفاع ملکی دفاع ملکی دفاع مقصود یہ قوم بنے گی جی۔ اس قوم میں پھر دو ہوں گے افراد ایک اعلی طبقہ ایک ادنا مقصود قوم دا نہ ہو سی لیکن مقصود اعلی طبقہ ہو سی چند عیاش ہو گے جہاں سارا کچھ جنا کی پیو رہے گا ہاں، ہاں۔ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے ہاں۔ سب کچھ لوگ کریں گے لیکن سب کچھ انہی کے پاس ہوگا کچھ نہ کرنے کے باوجود سب کچھ انہی کے پاس ہوگا اور جو سب کچھ کریں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں اس کو وہ قوم کہیں گے یہ دین محرم کیا دین محرم یہی دین کامل یہ دین کامل اے اسلام تھا ہوں مغرب جی مسلط ہو یا انہیں یہ چار تصورات رکھو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر یہ رکھو گے تو آپ کو اعلان جانا ہوگا کیونکہ ان تصورات کے ساتھ کافر غالب اسلام مغلوب اس کے ساتھ مسلمان غالب کو اب پوری دنیا میں چلے جاؤ شکول کالج کی تعلیم تہذیب قانون میں یہ چار چیزیں مذاہب میں ہوگا امام احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں چار کا کی کیتے وہابیت جو بندیت سیت نیچریت کیا ہے ان کے پاس یہ چار چیز ہے ادھر ادھر آؤ تو تعریف دین ہوگی ادھر سے ادھر چلو گے تو تجدید دین ہوگی اب مغرب پوری دنیا میں یہ چار چیز مذہب جمہوریت قوم دفاع ان چار کے خلاف دین پیش کرو خلافت امت جہاد یہ چار تصورات ہوں وڈے ادر صاحب نے چھوٹی سی صاحب نے کی کیتا ہے میں نے فرمایا نہیں ان چار سے ہم ادھر جائیں گے اللہ باقی نے کہیں نہ ہم ادھر آئیں گے اب تاریخ انسانی میں دو بنیادی چیزیں ہیں امت دینی حکومتی بس تاریخ انسانی میں دو دو چیزیں خلاصہ ہے یا تو حکومت دینی ہوگی جی، جی۔ یا دین حکومت حکومتی ہوگی جب حکومت دینی ہو تو سمجھو خیر ہی خیر اور جب دین حکومتی بن جاتا ہے تو سمجھو تباہی تباہی اب سب کے پاس حکومتی دین ہے وہابی جبندی شیعہ قادیانی وہابی بریلوی شیعہ سب کے پاس حکومتی دین ہے ایک چیشتی ہیں جن کے پاس حکومتی دین ہے خدائی دین ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دین پہلے ہے حکومت بعد میں ہے انسان کے حوالے سے خدائی حوالے سے حکومت پہلے دین بعد میں دیتا ہے سبحان اللہ انسان کے پاس دین پہلے آتا ہے حکومت بعد میں تو دو حکومتیں انسانی انسانی حکومت دو خلافتی یا نیابتی ملاپتی یہ سب مسلمان جی۔ نیابتی خلاف جی۔ خدائی یا نیابتی خدا کی حکومت یا خدا کے بندوں کی حکومت دو چیزاں ہوں حکومت دینی ہوں یہ چار کو ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں یہ ہے جن کے مذہب اب مذہب دیکھو اب یہ چار عقائد ہو گئے اب چار حقوق ہو گئے وہ کیا ہے ہمارا حق دین ہمارا حق ہی حق ہے ہمارا ہمارا ہی حق ہے جی۔ ہمارا دین ہی حق ہے دینا دینا اب دین اب ہوگی دین ایک دین ہو گیا اب ایک ہو گئی جناب امت دینی لوگ حکومت جب دین ہمارا حق ہوگا جی۔ تو امت بھی صاحب دین حق ہوگی جس کا دین حق ہوگا امت بھی وہی حق ہوگی اور جس کا دین حق ہوگی حکومت ہاں، بھی انہی انہی کا کا حق حق ہوگا ہوگا حکومت بھی جن کا حکومت حق ہوگا جن کا دین حق ہوگا شرعی قانون بھی انہی کا حق ہوگا ہاں۔ قانون بھی لہذا قانون امت اور حکومت تینوں کن کا حق ہے جن کا دین حق اب یہ چار ہنگارے ہو گئے عقائد اور یہ ہو گئے ہمارے حقوق حقوق ہمارے حقوق تین ہمارا حق پہلا امت مسلمہ حق دوسرا دینی حکومت اسلامی حکومت ہی حق ہے جی، جی، تیسرا حق اور کر شرعی قانون ہی حق ہے ہاں، جی، چار حقوق اور جو ہو گئے ہو گئے عقائد حقوق کیڑے ہاں، اب جنگ کے در ہے یہ جنگ ہو رہی ہے بھئی یہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا مذہب حق ہے یہ نہ کہو یہ نہ کہو اگر کہے تو میرا مذہب حق ہے تو اگلے چیز تو نے خود بخود حق بننا ویسے نہیں مطلب ہے تو میرا حکومتی میرا حق ہے قانونی میرا حق ہے امتی میرا حق ہے تو پھر ہم کدھر جائیں گے نہیں نہیں تم اس حق سے دست بردار ہو جاؤ کہ صرف دین اسلام حق نہیں اس کے علاوہ اور ادیان بھی حق ہے جب اور ادیان کو حق مانو گے گئی کیوں مذہب کس چیز کا نام ہے مذہب مذہب میں دو بنیادی چیزیں ہیں عقیدہ معبود اگر معبود باطل ہے طریق عبادت بھی باطل تو مذہب بھی باطل مذہب بھی باطل آپ دیکھو کلمہ شریف کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود باطل طریق عبادت بھی باطل جب معبود اور عبادت دونوں باطل تو مذہب بھی باطل ہو گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب نکلے گا ان دین سبحان اللہ کیونکہ صرف دین اسلام ہی ہے جس میں معبود بھی بارہ باتل اس کے علاوہ جتنی دین ہے ان میں وہ معبود بھی باطل طریقے جی۔ تو ان کلمہ شریف کا کیا مطلب ہوگا لا الہ یہود مشرق فلانا فلانا اب شکول دیکھو کیا ہے دو چیزیں تو آپ کو دو چیزاں دو چیزیں عالمی اقوام متحدہ اور شکول کی تعلیم یہ دونوں عالمی چیز دو عالمی ہیں باقی سب اختلاف ہیں ادھر سب متفق وہ کیسے اب شکول کی تعلیم ہے سکول کی تعلیم دے فرقہ وارانہ تشادوں میں کوئی نہیں وہاں بھی جو بندی شیعہ بریلوی صاحب کٹھے کٹھے شاشی تصادوں میں تو آپ کو ختم نہیں سی پیپل پارٹی نون لیگ ایم کیو ایم فلانا وہ بھی کٹھے جی سیاسی اختلاف ختم سیاسی اختلافات اختلاف والوں کا سیاسی مخالفین اختلاف ختم سیاست میں اختلاف تصادم تعلیم میں اتحاد اور تعاون اس کے بعد آ گئے طبقے معاشرتی طبقے جی۔ جٹا میں زندہ جناب یہ ذمہ دار ہیں یہ مظاہرے ہیں جی۔ یہ مزدور ہیں یہ جناب سرمایہ دار ہیں یہ صنعت کار ہیں جی۔ یہ حکومت طبقہ ہے یہ عوامی طبقہ ہے وہ تمام طبقات جڑے باہمی تصادم اختلاف کریں معاشرے میں شکول اکٹھے کٹھے آ گیا اس تو بعد یہ تو تھے یا مذہبی سیاسی طبقاتی تے برادراری سطح دیتے ہوں اوپر چلے جو دین ہندو سے کہ یہودی مجوسی صاحب ذرے سکول جو بھی اکٹھے کٹھے وہ بھی اکٹھے کٹھے تو دین مذہبی سیاسی فرقہ ورانہ طبقاتی امریکہ روس تصادم ادھر سمجھ گئے ہاں جی۔ تو اب دو چیزیں عالمی ہو گئی ہوں سکول کیا کریں وے جب تسان ویسو سکول دے وچ تو تو وہاں بھی جو بندی شیعہ دی گال کرنا کرانے سن پوچھا کر کے بابا یہ جی پھر کے بارے میں اسا صرف مسلمان ہے یا اسلام کی بات کرو ہاں اسلام بمقابلہ سنیت لیا کے سنیت اڈا میں اسلام بچے نے <laughs> اس کے بعد حاضر ہندو سے یہودی مجوسی بابی بھی بھی پڑھ دینی کفار دوتھوں اچھا، تو اختلاف بیان کرے گو تو کیا کہیں ارے بابا یہاں انسان کی بات کرو یہاں مذاہب کی بات نہ کرو اسلام بمقابلہ سنیت اسلام بچایا سنیا توڑ گئی اسلام مقابلہ انسان انسان تو وہاں مزہ بڑھ گیا سنیت ہی گئی اسلام ہی گیا صرف انسان بچ گئے اقوام متحدہ کے جو عالمی قوانین ہیں وہ انسانی حقوق پر بنتے ہیں کیا بنتے ہیں حقوق پر اب انسان کیا ہے انسانی حقوق غلط ہوگا دھوکھا انسان کے کیا کہتے ہیں اگر انسان من حیث الانشان او دی عقائد عمال افراد امومت امور ممیت امتیازیت امور قومی شخصی لسانی علمی یہ ختم کر دیو صرف انسان آن بچے تو صرف تو مجرد انسان کو کبھی نہیں دیکھ سکتے بے شک تو تو سب تو بڑا دھوکہ لگتا ہاں انسان مجرد ہوئے آزاد ہوئے نہ اندر جی قومیت ہوئے نہ اندر جی مذہب ہوئے نہ اندر جی اخلاق ہوئے نہ اندر جی علام ہوئے نہ اندر جی علم ہوئے نہ اندر جی جالت ہوئے بغیرت بچے تو ایسے انسان کو تو تم انسان ہی نہیں کہتے <laughs> پھر انسانی حقوق مجرد انسان کیسے جی۔ انسان کا مطلب ہے یہ اندر جتنی باقی ممیزات ہیں ہٹا لو جی۔ قومی ملکی شخصی مذہبی دینی نہیں ہے وہ ہٹا کر انسان بن جاتا ہے اب انسان اقوام متحدہ نے انسان وہ کیا انسان نہیں اسے کہتے وہ انسان کسے کہتے ہیں انسان یہاں مقابلہ انہوں نے کہا انسان کا سب سے بڑا مذہب انسانیت جی کیا انسانیت انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے مذہب بعد میں ہے انسان پہلے پہلے ہے لہٰذا انسان مذہب کے بغیر تو یہاں انسانی حقوق میں اسلامی حقوق کا خاتمہ ہے اللہ جس کو خدا انسان کہے وہ نہیں ہے جس کو مغرب انسان کہے گا وہ مغرب کا انسان تو جہاں مغرب میں انسان پہلے ایجاد ہوتا ہے پہلے انسان ایجاد ہوتا ہے جی۔ وہ کون کرتا ہے یہودی ڈاروان انسان کو پہلے ایجاد کرتے ہیں پھر انسان ایجاد کرتا ہے جی۔ پہلے انسان کی ایجاد ہوتی ہے انسان کی ایجاد کہ بابا انسان جو ہے نا مغرب کا موجود ہے انسان جس کو کہنے میں جی۔ وہ کیا ہے وہ بے خدا بے باپ جی۔ موجودہ یہ انسانی حقوق جیڑا ہے نا جی۔ اس کا نہ کوئی خدا ہے نہ اس کا باپ باپ خدا اس کا کون ہے مادہ باپ اس کا کون ہے بندہ ہے جی انسان ہے مجرد مجرد انسان یعنی مادہ اس کا خالق ہے حاکم ہے جی۔ بندر حیوان ہے یہ صرف ترقی یافتہ ترقی یافتہ ترقی یافتہ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا یہودیوں نے ان کو پتا تھا کہ اگر خدا کو مانتے ہو یا آدم کو مانتے ہو تو اسلام کو ماننا پڑے پڑے گا تم اسلام کو نہ مانو جان چھڑاؤ خدا تم بھی آدم تو بھی پھر ان اسلام کو نہیں ماننا پڑے گا اسلام کی دشمنی نے ان کو باندر کا بچہ بنا دیا یہودی کیا بنا دیا بندر کا بچہ اب مادہ اب اسی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اکبر الابادی نے اکبر الابادی اس حقیقت کی طرف وہ میں نے گلا میں نے کیا مجھ کو ترقی دی نہیں تو نے گلا میں نے کیا مجھ کو ترقی دی نہیں تو نے تو بولا ارتقا چپ رہیے کہ آپ بندر ہیں یعنی نظریہ ارتقا ہے نا نظریہ ارتقا ارتقا جی. سے ترقی ہوگی یعنی پہلے انسان باندر بنے گا بے باپ کے جو بے باپ کے ہوگا اس کے لیے ترقی ہے ترقی ہے ادھر ایک بردہ شہر ہوا نے گفتگو ماسٹر سے حاصل ہوا کیا اب بھائی اچھے جانور پہلے برے انسان تھے اب بھائی اچھے جانور پہلے برے انسان انسان تھے تھے جی میں یاد ہاں کہ مشرق میں پسماندہ انسان رہتے ہیں مغرب میں ترقی یافتہ <laughs> حیوان رہتے ہیں یہ انسان ہے وہ حیوان ہے تمیز کا دیے وہ ترقی یافتہ یہ پسماندہ تو انہوں نے کہا انسان کا ایجاد پہلے انسان کی پھر انسان نے ایجاد کی انسان کی کی ایجاد پہلے انسان انسان کو ایجاد کیا اور پھر انسان نے ایجاد کی انسان کو ایجاد کیا ارتقا نے تو پھر انسان نے ایجاد کی تو ترقی بنی پھر انسان ارتقا اور ترقی باندر ترقی یافتہ باندر انسانی حقیقت ہے اب جو مذہب کی بات کرے گا وہ اقوام متحدہ یہود نصارہ شکول والوں کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے انسان ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک انسان یہ ہے یہ ہے ڈارونی انسان ڈر- خدائی نہیں ڈارونی ارتقائی انسان انسان۔ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਲੰਬੀ ਵੀ ਉਹ ਕਵਾਨੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਰਤਕਾਈ ਕਵਾਨੀਨ ਉਹ ਕੇ ਤੱਕ ਕੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ تک سمجھ آ گئی وہ تھا دین کے حوالے سے جی۔ اب کیا ہے مذہب کے حوالے سے یعنی اہل سنت والجماعت دین والے چار گلا ہو گئی ہیں پورے حقوق جی، جی۔ حکومت ہمارا حق امت مسلمہ حق حق شرعی قانون حق دین ہمارا حق اب ہے یہ مذہب اہل سنت ہمارا حق ہے مذہب اہل سنت ہمارا حق ہے جب مذہب حق اسلام ہے تو اس مذہب کی تعلیم تربیت فتویٰ قضا جہاد یہ کی نہ حق ہو سی اہل سنت یعنی اہل سنت اہل سنت لہذا حکومت مذہب کی نہ حق ہو گیا اہل سنت اہل سنت اب پوری دنیا میں خلافت الہی کا حقدار کون ہوگا مومن سنی سنی ہاں۔ مومن سنی مومن کی کیفر کافر کافر بھی نہیں سنی کی غیر سنی وہ بھی نہیں سالے ہاں۔ کی فاسق فاسق بھی نہیں یہ خلافت الہی کا حقدار ہے مومن اس کے ووٹ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ حقیقت اور حق ہے حق کے لیے ووٹ نہیں ہوں گے جو ووٹوں کو تسلیم کرے گا وہ حق تسلیم نہیں کرے گا وہ حرام کا بچہ ہے یہ تو حقوق ہے حقوق کے لیے ووٹ نہیں ہوتے یہ تو سارے حقوق ہے اللہ بغیرت کا بچہ کھا دیں ووٹ کیسے ہوں گے جی۔ بغیرت کا بچہ حقوق کے لیے ووٹ نہیں جی۔ مومن کا حق ہے اللہ اکبر کافر نہیں ہے جی۔ ان لڑتا یا ریسوا عباد یا سوال ہے الکافر قلوبت مجرم سنی ہے غیر سنی لہذا آج نے فرمایا جنازہ نہ پڑھو کفن نہ دیو دفن نہ دیو سلام نہ کرو دعا نہ کرو جادی نہ کرو دوستی نہ رکھو فلاں نہ کرو مقاطع کر دو صالح لا ینال واحد الظالمین اللہ ابراہیم علیہ السلام فرمائے لا ینال واحد الظالمین ظالم جب میرا نائب اور خلیفہ نہیں بن سکتا عالمی سطح پر مومن سنی صالح ہاں جی۔ سا عقیدہ اس کو ہم کبھی نہیں بدل سکتے چاہے حکومت آئے یا نہ اب ہاں، ایک ہے تحفظ ایمان جی۔ تحفظ ایمان ایک ہے حصول حکومت تحفظ ایمان حصول حکومت تو تحفظ ایمان حقیقی مقصود ہے یہ قابل تغیر رہے نہیں ہے حکومت آنی جانی چیز ہے جی، حکومت حکومت کے لیے ایمان کو ختم نہیں کیا جائے گا حکومت کو ایمان کے لیے ختم کیا جائے گا صاحب نے نے کیا کیا انہوں فرمایا تحفظ ایمان ہے حصول حکومت بعد میں وہ ہے امر علائی بلکہ منتشا میں منتشا وہ تو ہے تو کون ہو سکتا ہے تبدیل کرے گا کون دیکھ سکتا ہے وہ ملک لگتی سال سال سال وہ نہیں ہاں جو ایمان ہے وہ تمہارے لیے فرض ہے کہ ہر حال میں تم نے ہے مومن ہر حال میں رہنا ہے حاکم کسی حال میں رہو یا نہ مومن کیوں مومن ہو اللہ کی حکومت کو تسلیم کر رہے وہ قیمی دیمی حکومت ہے سبحان اللہ تم ایمان ہے خدا کی حکومت کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے سبحان اللہ خدا کے بندے کی حکومت جب وہ ایمان اور عمل صالح آئے گا پھر حکومت خدا انسان کو دے گا خدا کی حکومت انسان کے پاس نہیں آتی اللہ اللہ وہ تو وعدہ لا جریف ہے نیابت میں اشتراک تھوڑا ہوتا ہے اعزاز ہوتا ہے اللہ نیابت خلافت انسان کی اعزازی ہے اللہ جبری نہیں اللہ بھی مجبور نہ خلیفہ بنایا یہ اعزاز کے لیے تحفظ ایمان اچھا۔ تحفظ ایمان کیا کہ بابا ہمارا ایمان ہے اصل نہ تاری حکومت حق تسلیم کرنے نہ دین کو تسلیم کرنے نہ تاری امت کو تسلیم ہے تو قوانین کو تسلیم کرتے ہیں آدم تسلیم ہمارا ایمان ہے حکومت ملے گا ملے یہ حقیقی حکومت ہے جی. ایمان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے یہ ایمان ہے اگر تمہارے پاس کفار حکومت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے تمہاری نہیں ہے خدا کی عطا کرتا ہوں مغرب کیا یورپ کیا ہے مغرب وہ کیا ہے اجزائے ترکیب علوم علوم فنون فنون نظام جنگ کفر اور جی۔ فضائل رضائل ہیں مقاصد حیوانی نظام جنگ انسان دشمن سامان حیات عیاشی نظام حکومت کو فروغ بھائی چورا کوئی کتاب اب اس میں سے ہم کوئی چیز ہی نہیں لے سکتے اور وہ جب دیتے ہیں تو ہم کو سارا پیکج کٹ ہی دینا سارے ایسے نا اب وہ دیتے کیا ہم سب سے پہلے وہ کہتے ہیں علوم اور فنون لو جی تعلیم جی، جی، جی۔ ہاں۔ آ گئی اچھا جب علوم فنون لے لیے تو اب کیا گئے رضائل آپ کے پاس ہوں گے ہاں۔ مقاصد حیوانی ہوں گے اب رہے گا نظام جنگ نظام جنگ اسلحہ جو ہے وہ بھی اقوام متحدہ دے گی جی سامان حیات وہ بھی حکومتیں پاس کریں گی ہاں۔ جو نظام حکومت ہے اس میں آپ کو ملازمت ملازمت ادھر بادشاہ نہیں بن سکتے ہاں۔ ادھر مستقل نہیں ہو سکتے ادھر آزاد نہیں ہو سکتے ادھر انسان نہیں ہو سکتے ادھر صاحب فضائل نہیں ہو سکتے ادھر باب میں مومن نہیں چیزیں جی ہوں جتنی پارٹیاں جماعت ہیں وہ کیا کریں تمیز تفریح کر رہے ہیں جڑے نے سکول والے سر سید انہوں نے تفریق نہیں ہو سکتی مکمل پیکج لینا پڑے گا وہ آدھے ٹھیک ہے آدھے ٹھیک ایک واقعہ ہے وہ اتنے اسلام آباد یونیورسٹی کا پروفیسر محمود احمد قاضی جو بندی جی۔ ہے اسلام یونیورسٹی جی کا ہاں۔ سدا ہے وہ آدھے اتنے سارے فرانسیسی سارے لوگ کٹھے ہیں اچھا انہیں آخر کہ یار گل یہ بھی تصا ساکو سامان حیات دیو تو تھوڑی تہذیب قانون نہیں لیں گے تو سامان دیو ہاں، سامان دیو فنی علوم دیو سنتی علوم دیو سنتی نظام سامان دیو ہم تمہاری تہذیب قانون معاشرت اصول مقصد نہیں لیں انہوں نے سارے کٹھے ہو کے انہوں نے کہا یہ مکمل پیکج آپ کو مکمل ہی لینا پڑے گا یا مکمل ہی چھوڑنا پڑے گا کیا مکمل لینا پڑے گا یا مکمل چھوڑنا پڑے گا اب اور حقیقت دیکھو تاریخ انسانی دے وچ پیشاب انسان جو ہے وہ طاقتوں کا مجموعہ ہے جی۔ طاقتوں کا مجموعہ ہے انسان طاقتوں سے ہی امال سرزد ہوتے ہیں جی۔ طاقت نالی کوا کے بعد افعال ہے قوت ہے فیل فیل فیل کے ساتھ تصرف ہے تصرف سے سال اثر تغیر تصرف غایت مقصدی تکمیل ہوتے نال ہوتی ہے جی۔ افعال نال یہ آخری مرل ہے اسباب اور افعال اس تو پہلے قوا جی اب کے واسطے بھر دیں گرم پانی گولی جو دوائی ہے نا جی جی یہ دو گولی ہاں، جی، جی، اچھا، جی، انفیکشن واقعی شربت شربت ہے وہ اسے بات ہے جڑا وہ ساشی ہے ساشی ਤੇ ਚਲੋ ਬਤੋਂ ਸਾਸ਼ਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪਿਆਰ ਕੋ ਸਾਦੇ ਪੀ ਲੈਣ اب تاریخ انسانی انسان کو وعدہ مجبور ہے افعال دے سرزد ہونے تاریخ انسانی میں کتنی قوت ہے جسمانی قوت طاقتور پہلوان افرادی قوت بہت سارے قانونی یا سیاسی قوت قوت جی مالی مالی قوت جی قانونی سیاسی جو شاب دو بڑی قوت کیا ہے ایک حکومت کیا ہے ان تمام قوتوں میں مجموعہ حکومت حکومت حکومت میں اس سارے سب طاقتیں ہوتی ہیں جی۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑی طاقت حکومت ہوتی ہے جی۔ سب سے بڑی طاقت حکومت ہے اور تاریخ انسانی میں سب سے بڑا خیر اسلام ہے اور سب سے بڑا شر کیا ہے سب خیروں کا مجموعہ اسلام تو سب سے بڑا خیر اسلام اور سب شروں کا مجموعہ کفر سب سے بڑا کفر سب سے بڑی خیر اسلام سب سے بڑی خیر اسلام سب سے بڑی طاقت ہاں، ہاں، حکومت جب سب سے بڑی خیر سب سے بڑی طاقت کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے جی۔ خیر جمع نتیجہ کیا نکلتا کہ سب سے زیادہ خیر غالب ہوگا غالب ہوگا سب پر غالب ہوگا غالب ہوگا سب سے بڑی طاقت حکومت سب سے بڑا شر کفر جب کفر شر اور طاقت جمع ہوں گے تو سب سے بڑا شر سب سے بڑا غالب شر ہوگا جب شر غالب ہوگا تو آپ مجبور شریر ہوں گے اب یہودیت نے جا کے انہوں نے کہا بابا چھوڑ دو خیر کو الگ کر دو طاقت ہے نا اس کو اسلام سے ہٹا دو کفر کے ساتھ لگا لگا دو کفر کے ساتھ لگا دو بلکہ دوسرا مسلمان نے سوچ بنا دو کہ جو خیر ہے نا انہوں نے خیر شار دارا نظر دیتا ہے نفع درار خیر شار جی۔ الگ سارا کوئی مکمل نظام دیتا ہے تاگ نظام چلے جی انہوں نے کیا بڑھایا سر سید اور احمد خان رفتاری کے لیے اب وہ رات سمجھا رہا ہوں حکومت کی کتاب ہے جی۔ حکومتی منشور ہے حکومتی کتاب سوچ کا مجموعہ ہے مجموعہ سر سید علی گڑھ تحریک دس باپ بیان ہو رہا ہے انگریزوں کی حکومت نے مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی کیوں تاکہ وہ دوبارہ کبھی برسرے یعنی حکومت برطانیہ اپنی تعلیم تہذیب قانون معیشت معاشرت مسیحت مدرسے وہابیت جو بندیت تبلیغی جماعت جو کچھ نہ بنایا صرف مسلمان کی سوچ کو ختم کرنا سوچ سوچ کو عمل نہیں جی۔ سوچ دماغی زاویے ہی تبدیل کر دیکھ بندے دماغ کی کوئی شے نہ شہنا ہوگی ہر زندگی دماغ جی، انہیں کہ دماغ سوچ بر سکے ارے کر یعنی حق مانا سوچ دے دل دماغ جو کٹ دے ہوئی ہیں برطانوی حکومت نے دو سو سال عرصے دے بچ اپنی ہر طاقت ہی نکدے دے سر صرف کیتے کہ حق مانا سوچ ختم کر, ختم کر دو اور اس دے مقابل محکومانا مقلوبانا ناسخ کر دو کیا کر دو محکومانا سوچ انہوں نے پکی کر دے مانگے پکی کر دو حق مانا سوچ تصوری نہ آوے زندگی بھی حاکم کہتے کسے ہیں کیونکہ انہوں نے جی تعلیم رکھی ہے دیکھو آپ قوم آدھی ہے نوکری ہے نہیں جی؟ تعلیم برائے نوکری صاحب مطلب دلے تعلیم تو نہیں برائے آزادی ہاں۔ تعلیم تو ہے جو انسان کو آزادی سکھاتی ہے وہ کیسی تعلیم ہے جو انسان کو نوکر ہوں جدو تصا نوکر بنن تعلیم یافتہ نوکر تعلیم تو علم دسیا گیا کہ علم تو آپ کو کیا دیتا گیا کہ آپ حاکم بن نہیں سکتے ہم محکوم ہو نہیں سکتے آپ حاکم بن نہیں سکتے ہم ہو نہیں سکتے ہم ہمیشہ حاکم رہیں گے آپ ہمیشہ محکوم رہیں گے یہی سوچ وہ پیدا کر دیتے آگے سوچ کیا پیدا ہوں پیدا کی اس صورتحال میں سر سید مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھیں انہوں نے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی کیا انہیں کہ یہ تلا حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ اب وہ محکوم ہو گئے ہیں ایک کوشش کی پکا کر سید انہوں نے یعنی حاکمانہ سوچ مکئی جی ہاں۔ ساری دنی تھی مکئی جی۔ سکول کالج فار سید نے کیوں شروع کیتے حاکمانہ ہاں، سوچ کو ختم ہاں، کرنے کے لیے پکا کرنا ہاں، سوچ مضبوط حاکمانہ سوچ کا ختم یہی کوشش کیتی آ گیا یہ ہونے سر سید یہ سوچ ہو ہاں ممکن ہی نہیں کہ ساتھ اب دیکھو آگے ہوں نیچری کا گونا وہی میں تو آپ کو دس الله يعني الله اصلی مقصد اس کالج کا یہ ہے کیونکہ جو ہے نا مطالعے علی گڑھ کو پاکستان کا بانی کہتے ہیں علی گڑھ مطالعہ پاکستان یہ مطالعہ پاکستان ہے جی۔ اس کا مطالعہ خلاصہ پاکستان جی، جی۔ خلاصہ پاکستان تعلیم اور حکومت دونوں کے مقاصد بیان لکھے رہے اسے بھی تفصیل ہے کہ سارا نصاب ہے پاکستان یعنی مطالعہ حقوق عقائد مقاصد سر سید اور احمد خان اور تحلیق علی گان مطالعہ پاکستان پاکستان کا بانی کون ہے علی گان کافر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پی میں رکھی تھی یار یعنی سر سید نے جی۔ آ گیا نا جی علی گڑھ اینٹ پاکستان مستری کون ہے پتہ لگ گیا جی۔ اب دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے اصلی مقصد اس کالج کا جو پاکستان کی بنیاد ہے یعنی علی گڑھ اصلی مقصد اس کو کہتے ہیں جو قابل تغیر قابل تبدیلی نہ ہو کہ مسلمانوں میں عام طور پر تخصیص اعلیٰ درجہ کے مسلمان خاندانوں میں یعنی ایک معقوم طبقہ جی تخصیص اعلیٰ درجہ حاکم طبقہ جڑا بن جی مسلمانوں کا حاکم انگریزوں کا نہیں جی یورپین سائنس مغربی علوم اور ادب کو رواج دے اور ایک ایسا فرقہ پیدا کرے ایک ایسا فرقہ پیدا کرے جو آزرو روئے مذہب کے مسلمان اور آزرو روئے خون اور رنگ کے ہندوستانی مگر بار مذاق اور رائے و فہم کے انگریز حکومت کرے یعنی علی گڑھ نے ایک فرقے دا مرکز علی گڑھ جی۔ بانی سر سید ہے جی۔ اس فرقے دے کیا اصول ہو سن جی۔ وہ بن کی میں جی۔ مغربی علوم جی۔ مغربی کتب نال فرقہ ہو سی جی۔ اس دو چیزاں بنیادی ہو سن مذہب اس کا اسلام ہوگا لیکن اس کی عقل فہم انگریز کی ہوگی ہونی دا مطلب ہے انہیں تمیز کری تھی کہ مذہب الگ ہے اور عقل مذاق کے رائے و فہم اور اخلاق الگ مذہب الگ عقل الگ مذہب اسلام سے لیں گے عقل انگریز سے لیں گے امیر ہو گئی یہ ہو گیا فرقہ جی۔ اب مذہب کی نمائندگی مسجد کی کرے گی جی۔ ہاں۔ سینما تھانہ اسمبلی جی۔ کچہری اچھا۔ بینک یہ آدر ہوئے فہم کے انگریز دو چیزیں جمع ہو گئے اتنا ہوں سارے شہید نے کیا کیتے مذہب اور عقل الگ الگ ہو گئے مذہب اور عقل الگ الگ ہو گئے ہوں دیکھو یہ مطالعہ پا بارویں کا جی۔ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت پاکستانی حوالے سے پرانی تعلیم پاکستان کی ثقافت اور تہذیب کا تعارف کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے ہوتی ہے مذہب سے کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے ایک سرزمین میں پر مل جل کر رہ رہے ہوں ایک سرزمین وہ جی۔ قوم کی تو بننی پی ہے سر ہاں۔ زمین نال تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں رسم رواج انداز زندگی اہلی قوانین تفریحات کھیل فنون مجلس زندگی اصول لے کے جا سکتے ہیں یہی خصوصیات اس قوم کو دوسرے اقوام سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں اسی قوم اسی قوم کے افراد اپنی ان خصوصیات سے لگاؤ رکھتے ہیں زندگی کے مختلف پہلوؤں اپنی پسند تربیوں کے مستحکم فنون لطیف علم شہری مصوری فن تری موسیقی خطاطی اور زبان کو مختلف پروان چڑھاتے ہیں آ گیا نا جی۔ لہٰذا انہیں مذہب دخانہ تعریف ہو گیا پاکستان تعدیم آج کل انسان گاؤں قصبے شہر ملک بنا کر مشترکہ زندگی گزارے دوسرے کی مدد ختم ضرورت پوری کرتے ثقافت اور جو آج دکھائی دیتے ہمیشہ ویسی نہیں تھی ہزاروں سال پہلے انسان جنگ اور بہاروں میں رہتے تھے جن کی ماحول عزت کے تحفظ کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا لانا تو لگے کافی رفتہ رفتہ شعور پیدا ہوا کیا کیا ہولے ہولے شعور پیدا ہوا بندہ پوچھو گھوتی کا پوترا وہ کتوں پیدا ہوا یعنی آدم بھی نہیں جی، جی۔ اور وہی الہی بھی نہیں جی۔ انسان نے دوسرے انسان مل جل کر رہنا شروع کیا تو لہذا انسان دا انسان رابطہ بس خدا اور انسان کا تعلق نہیں تھا انسان کا انسان کے ساتھ تعلق تھا وہ منظم انہوں نے کچھ قواعد اور ضوابط اپنانا شروع کر دیے یوں تہذیب اور ثقافت کا آغاز ہوا انسان کا انسان سے تعلق اور انسان دے انسان دے تعلقات باہمی قوانین ان قوانین کو تہذیب کہا جاتا ہے تو تہذیب انسان کی ایجاد ہے خدا کی ایجاد نہیں خدا نے مذہب دیا انسان نے تہذیب تو مذہب الگ تہذیب الگ آپ آگے دیکھو اللہ اکبر موجودہ پاکستان کے ضلع سائیوال کاڑی ہڑپا کے مقام پر جو ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار ملے کانا کے قریب موجودہ مقصد نتیب میں پرانی تہذیب کا پتہ چلا ہے ایسے نا ہڑپا موجودہ اور یہ تہذیب تقریباً پانچ ہزار سال پرانی ہے میری پاکستانی تہذیب ہے پانچ ہزار پرانی ہزار کیوں کتنا سال ہو گئے ساڑھے چودہ سال جی۔ تہذیب کتنا ہو گئے پانچ ہزار پانچ ہزار پینتیس سو سال پہلے آ گئے جی۔ تو تہذیب بمانا انسانیت اس کا مطلب ہے انسانیت اور تہذیب کو تم تو پانچ ہزار پینتیس سو سال پہلے تم کو موجودہ کافر دے چکے تھے مذہب بعد میں آیا یعنی انسانیت پہلے مذہب بعد تہذیب پہلے انسان بعد میں آیا مذہب بعد تو جب تہذیب اور مذہب جدا ہو گئے سر سید بیان ہے کہ مذہب اور عقل جدا مذہب اور تہذیب مذہب اور لہٰذا مذہبی آدمی عقل مند نہیں ہوتا اور مذہبی آدمی انسان نہیں ہوتا نہیں باشی ہوتا حیوان ہوتا ہے ہاں۔ یہ بات پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر ہے فخر کرو یہ تعزیب ناغاز والے بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی لوگ کیا کرتے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے مشرق تمہارے ہاں۔ موسرے تے ہڑپا میں کیا موسیقی فنکار آرکات فنکار موسیقار لہذا پاکستان کا تعارف کس کے ساتھ ہوگا عطا اللہ اللہ جہاں رجحان فتح علی ہاں۔ ان کے ساتھ مولوی کے ساتھ تعارف نہیں ہوگا کیونکہ مولوی تو دہشت گردی کی علامت ہے <laughs> تہذیب باشد کی تہذیب انسانیت کے تو خلاف مذہب مذہب ہے مذہب ختم ہوگا تو ہوگی ہوں کتنی یہ دوسری دوسری سرکاری ہوگی او مل جل کر رہے جی اے پاکستان جو جی تو تہذیب ثقافت ایک کے جی تہذیب ثقافت والی اتحاد بے قومیت دی بنیاد تہذیب ہے مذہب نہیں ہے تو لہذا تم پاکستانی ہو تو تمہاری تہذیب جی۔ تعارف ہونا بیٹا یہ سکھ فیملی جو بارہ سے آئی ہے پہلا تعارف جی ناصر میں آپ کے مہمانوں کے لیے ہوں ناصر یہ کالا کلر کا کون ہے یہ ہمارا ہمسایا جوزف ہے جو میرا دوست ہے جوزف کہتے ہیں نسرانی شکولی حکومت پاکستان دوست بنے گی نہ ناصر میں کالے رنگ کے لوگوں سے کوئی چیز لے کر کھانا پسند نہیں کرتی ارے سہما جی تم کیا کر رہی ہو اللہ جیسا بھی انسان کو اندر سے اچھا ہونا چاہیے یہی اللہ کے پیارے رسول نے سکھایا کہ اللہ علیہ وسلم یعنی ایسا سران گہرا رنگ کالا ہے لیکن مذہب اور عقیدہ انتر اس سے کیونکہ اندر سے بہتر ہے جی سمجھا گیا ہاں۔ اب ہوتا ہے ارے واہ یہاں تو عیسائی بچوں کے علاوہ سکھ پارسی اور دوسرے بچوں نے بھی سٹال لگائے ہوئے ہیں آئیے میں آپ کو اپنے دوستوں اور اساتذہ سے ملاتا ہوں جی۔ یہ مس روپا ہیں جو ہمیں ریاضی پڑھاتی ہیں جبکہ ساڑی والی خاتون مس بینا ہیں جو ہمیں انگریزی پڑھاتی ہیں یعنی مولا کالمی کا بہن ٹھیک ہے نا صاحب جی۔ کا بابر جی۔ جی۔ اب سوال دیکھو حکومت سوچ پیدا کر رہی ہے چھوٹے سے بچے ارے یہ تو مسلمان نہیں ہے مجھے تو یہ پارسی لگتے ہیں یعنی تو مجوسی ہیں تو مسلمان تو علم کی میں پڑھ دیتا ہوں جواب دیکھو حکومت کا یہ منصور ہے حکومت کی ہاں، سوچ ہے جی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ علم تو کسی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے علم تو کسی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ مجوسی ہے ہاں۔ علم کون ہے یہ جی، علم ہے جی۔ اب علم کا مقابل جہالت ہے مذہب نہیں اتنا کیا سوچ پا رہی تھی کہ مذہب اور علم الگ ہاں۔ مذہب اور علم الگ الگ اسکول کالج یہ جی۔ تین ملے تو انسان بنے گا جی۔ لہذا مذہب اور انسان ایک دوسرے کی خدا خدا انسان انسان کا کا دشمن دشمن جی، خلاصہ کتابیں جو آتی ہیں تم بہت برے تمہارا مذہب بھی جی نہیں میرا مذہب اچھا لیکن تمہارا مذہب برا ہے تم حکومت کروا رہے جی یہ بہت بری بات ہے چلو لڑنا بند کرو اور میری بات غور سے سنو ایک دوسرے کے مذہب کو برا نہیں کہتے ہیں ہاں۔ ایک دوسرے کے مذہب ندین عند اللہ اسلام ہاں جی نشر کا ظلم العظیم یہودیت یہ ہے نسلانت وہ ہے فلانا فلانا برا نہ کہو نہ برا کہو گے تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ہر مذہب آپس میں محبت اور دوستی سکھاتا ہے اسلام ختم ختم اسلام یہود نشارا اسلام دشمن آتا ہے یہود نشارا اسلام کے دشمن ہے قرآن سے لہذا تمام مذاہب ایک کیا ہو گیا یہ سوچ دیتی پڑی طالب علم کہ بابا یہ جی آپ سوچ غلط رکھتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے تمام مذاہب ٹھیک ہے تمام مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتے ہیں لہذا تمام مذاہب ٹھیک ہے سوچ ہو گئی مجھے بھی راجی رانی بن گئے یار چھٹی یہ آوے میرا بابا یہ ترے چیزیں سمجھ آ گئی جی اور نیچر ادی بھی نیچر کسے کہتے ہیں جی۔ وہی وہ سوچ رہا ہے پہلے نفسیا نے وہ دیکھ تفصیل جی اوکے جی تفصیل تفصیل ہے ہماری کتاب نبی مختصر آ گئی یعنی ہاں جی۔ رواداری جی۔ مراد کسی ایسی بات کو برداشت کر ہمارے مزاج کے خلاف اسلام سے دوسرا مذہب رکھنے والے کی بات سننا اسے آپ رہ کے دینا رواداری ہے ہاں جی۔ اسلام کیا ہوا کہ ہندو ہندو رہے سکھ سکھ رہے کسی کے مذہب کو غلط نہ سمجھو اور اپنے مذہب کی طرف دعوت نہ دو یہ کے تاری ہاں۔ ہاں۔ کے چنور جمہوریت اچھا، اچھا۔ بندہ لکھی ہے امان امان باہمی محبت بھائی چارہ ترقی اور خوشحالی نصیب اور امان باقا ترقی آپ تک قوموں میں شمار ہوتا ہاں. سب تو ودا کو اوہ تا مستر جی نے دیکھا زیاد بیان کر دے جی اس مسلمان دے مذہب دو سان کھیا جیسے ان کو نہ قدر بھی نہ رہ سکتے او دو ان کو دے شان بیان کرنی ہوگی تا آہ دن بھائی استا وکرے گی تھے تے ہون اے جان کے ادھر نہ رہے جو تاریخ اتھا جان گا نا بھائی تو جی نے کیا کی تھے یہ جی. جی، مگر یہ سکتا یہ یہ یہ پیچھے نورانی ہے ہاں۔ ہے ان کا پیو پچھلے والا <laughs> یہی ہے نا ਇਹਨੇ ਦੁੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜੇ ਪਰ ਸੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਨ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਜੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ملحد زندگی کا نا فکشن آ رہا بناتے ہیں اگلے یورپ میں تاریخ بناتے ہیں لکھتے نہیں جی لائٹ لام پارلیمنٹ چاہیے پارلیمنٹ سے اسی طرح ہر سفے دے یہ ہوں بیڑی بناؤن دے سے نو علیہ السلام کی حمایتی نال سارے اسی طرح اونٹنی فرشتہ دیکھو شکل بنائی آپ نے بچڑا پیش کیا یوسف علیہ السلام کے بھائی جی۔ یہ جی وہ حصہ سلسلہ اسلام ہی ہے نہ یہ اپنا ایک سلسلہ چاہے یہ جی ہاں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے یہ جی۔ یعنی بندہ بس اشارہ بھی ہاں۔ کرے یہ دیکھو بھائی یوسف علیہ السلام کو جس ویلے معاملہ ہاں۔ کیا لے گا شعیب علیہ السلام واسطے مسجد نبی بناون دے نے حضور تو صاحب ہی بنا دے رہے ہیں انہاں شکلاں دیکھو بڑا اے جس سے حضور میں بھائی چارہ کا مدینہ منورہ دے رامن ال چلو منافقاں دی بنائی اے جی بلال جی آپ نام کارٹون تے آپ بنائے بیٹھے فرانس میں یعنی تصویر بنا تو آدمی اللہ کے نبی کی تصویر ہے یا اللہ کا نبی ہے کافر تھی ہاں۔ جی۔ میں نہ خبیزن پوچھو کہ ادھر ایک پاسے دے مخالفین دے جی اور دوسرے کفار مشرکین او ہیں تو دوسرے پاسے جے لے تساں بنائے ہوئی نہ چکیڑ ایک ہو جائے جو تُساں بڑھائیں ایک ہو جائے بڑھائیں ایک تو تصریف بڑھاؤں نہ لی اُس تو تُساں برابری کر کھلا کر گئے اے جلے پڑھ کے تھے نہیں بند آوے نہ جی تو ایمان اللہ پڑھ کے تھے کتاب بند کر کے تھے آکے ہی چھپ پہ انہوں نے سکول لی کتاب ہے جی یہ خاص سکول ہے نہ دا انہوں جی، جی، ہاں۔ نے الہور شابد ہے پینسٹین انہوں نے آکے جی ہی چھپ پہلے قتل کرنا یہ اگر پڑھ کے بند ایتھے تک پہنچے ہاں ہاں ہاں لیکن یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ باقی میں آخری وصول کرا دیکھو دیکھو نو ہیں ہیں جڑی نا نا رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دے بھی لب مقدس آئی جتھے یعنی کوئی ذکر خیر کیتا ہے قرآن دے بارے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے یہ صلیے ہر ضلع جی خرید رہے میں میاں رہی کا پتا کرایا اس میں اس کوا سولہ اتنے واقعی جی ایک ایکڑ زمین ہے سواد میں تو صرف زمین نہ دسیا بھائی وہ لے رہے ہیں ایک ایکڑ زمین اس ویلے انہوں پتہ نہیں امریکہ نو کی قسم ہوئی تھی میں نے پیچھے دے بندے دسیا بھائی زمین وک چکی تے سانوں تے سانوں تے نہیں تاریخ سمجھائی استاد جڑی تاریخ سمجھائی لے کے اوتے سارا کچھ آئی انہاں دا ساری مقاصد انہاں دے ہاں سن تو رکھوایا مجبوری حکومت کہ حکومت کہہ دی سنائی کی نہیں تو مسجد تے ہر ہر بندہ تے محلے دے گراما دے کیا حالے تے ساتھ تھوڑی بہت آدمی جی مسجد گرا دیتی نا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہ حکومت دا حق ہے کہ ملکیت ہے حکومت تے حکومت کہیں دی ہاں ہاں حکومت دی ملکیت ہے ہاں, ہاں۔ جی چلو بابا بلے تو چیز اور سننا